ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے مسجد اقسا سے مسجد حرام تک حج یا عمرے کا احرام باندھا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی عبداللہ بن عبد الرحمن بن یوخنس کو شک ہوا ہے کہ معلوم نہیں کون سی بات کہی تھی امام ابو دبود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وقی پر رحمت فرمائے انہوں نے بیت المغتی سے مکے کے لیے احرام باندھا سننے ابو ابوتابوت حدیث نمبر ایک